دوسری سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو علم عطا کر دیتا ہے تو وہ اس کو لوگوں سے چھین نہیں لیتا بلکہ وہ علماء کو فوت کرنا شروع کر دیتا ہے جب ایک عالم فوت ہوتا ہے تو وہ علم بھی چلا جاتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے یہاں تک کہ صرف وہ لوگ باقی رہ جاتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا بس لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور پھر جب ان سے فتویٰ طلب کیا جاتا ہے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں اور اس طرح خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں حدیث نمبر تین سو سولہ مسند احمد